کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا سے محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا تمدن آپ نے خلا پیائی جہاں داری سہرائے ارب یعنی شطر بانوں کا کہوارا تمدن آپ ری کلا پی نے جہاں داری مسحرائے ارب یعنی شطر بانوں کا کہوارا سہرائے رب یعنی چتر بانوں کا گہوارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا سما الفقر بخنی کا رہا شان امارت عمارت میں و رنگ خالو خط چاجت روزی زیبارا سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں بآب بآبورنگ خالو خط جہازت روزی بارہ بآبو رنگ خالو خط جہازت روزی زیبارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو کدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا گدائی میں بھی وہ اللہ حوالے تھے غیور اتنے کہ منم کو کدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا کہ منم کو قدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہران شی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہران شی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا کبھی نو نوجوان مسلم تدبر بھی کیا نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے تاجرے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے وہ نظارہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا تجھے آبا سے اپنے کو نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تجھے آبا سے اپنے کو ہی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ دی ہم نے جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سریا سے زمیں پر آس مانے ہم کو دے مارا گوا دی ہم جو اسلاف سے میرا سپائی تھی سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے وہ کیا کر جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس اس قوم نے پالا محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئی نے مسلم سے کوئی چارہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک تھی نہیں دنیا کے مسلم سے کوئی چارہ نہیں دنیا کے آئی نے مسلم سے کوئی چارہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا کبھی جما مسلم تدبر بھی کیا نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے